لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا وصموا ثم ثم تاب الله عليهم عموا كثير منهم بصير بما يعملون ہم نے بالیقین بنی اسرائیل سے عہد و پیما لیا اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجا جب کبھی رسول ان کے پاس وہ احکام لے کر آئے جو ان کی اپنی منشا یعنی خواہشات نفسانی کے خلاف تھے تو انہوں نے ان کی ایک جماعت کی تو تقسیب کی اور ایک جماعت کو قتل کر دیا اور سمجھ بیٹھے کہ کوئی سزا نہ ہوگی بس اندھے بہرے بن بیٹھے پھر اللہ تعالیٰ ان پر متوجہ ہوئے اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے بہرے ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بخوبی دیکھنے والے ہیں سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے یہود و نصارہ کی عہد شکنیاں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے وعدے لیے تھے کہ وہ اللہ کے احکام پر عامل اور وحی کے پابند رہیں گے لیکن انہوں نے وہ میساق توڑ دیا اور اپنی رائے و خواہش کے پیچھے لگ گئے کتاب اللہ کی جو بات انہوں نے اپنی منشا اور رائے کے مطابق پائی مان لی جس میں خلاف نظر آیا ترک کر دی اور نہ صرف اتنا ہی بلکہ رسولوں کے مخالف ہو کر بہت رسولوں کو جھوٹا بتایا اور بہتوں کو قتل بھی کر دیا کیونکہ ان کے لائے ہوئے احکام ان کی رائے و قیاس کے خلاف تھے اتنے بڑے پاپ کے بعد بھی بے فکر ہو کر بیٹھے اور سمجھ لیا کہ ہمیں کوئی سزا نہ ہوگی لیکن انہیں زبردست روحانی سزا ہوئی یعنی وہ حق سے دور ڈال دیے گئے اور اس سے اندھے بہرے بنا دیے گئے نہ حق کو سنیں نہ ہدایت کو دیکھ سکیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی کی لیکن اس کے بعد ان میں سے اکثر ایسے ہی ہو گئے کہ حق سے نابینا اور حق کے سننے سے محروم اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے باخبر ہیں وہ جانتے ہیں کہ کون کس چیز کا مستحق ہے اور کون نہیں ہے